اسماں بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے ایک آیت کا ترجمہ ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ رحمان رحیم ہے اور دوسری آیت آل عمران کی شروع کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی سب کا نگہ بان ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھتر یہ حدیث حسن ہے